صفوان نے کہا میں بازار کی طرف نکلا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میری ملاقات ہوئی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے وہی کچھ کہا جو ان کی بیوی حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6930